السلام علیکم ورحمۃ اللہ بسم اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الرحمن الرحیم صلی صلی علیہ علیہ وسلم وسلم جی سر کے ہمارے محموس قواعد بھی ہو گئے تھے اور محموس الفا اور محموس العین کے اندر قوانین بھی لگ چکے تھے آج ہم پڑھیں گے محموز اللام کہ جس وقت لام کلمے کے لام کلمہ جو ہے وہ حمزہ ہو حمزہ لام کلمے کے مقابلے میں آ جائے تو اس کو کہا جاتا ہے اس لفظ کو محموز اللام کہا جاتا ہے اس کی مثال مکرو اکرا تکرا کر آک راؤ کتن فہ کاری اون راؤ کرا اتن فاو مکرو الم رومی ہوں اکرا کوریا کوری او کوریا کوریا تا کوری نا کوری تا کوری تما کوری تم کوری تی کوری تما کوری تون نا کوری تو کوری نا مزار یکراو یک یکران یکراونا تکراو تکران یکرانا تکراو تکران تکراینا تکران تکران اکراو نکراو یکراو یکران یکراونا تکراو تکران یکرانا تکراو تکران تکراونا تکراینا اکراو نکراو لین یکرا لین یکرا تو اس طرح چلے گا لم یقرا لم یقرا لم یقرا لم تقرا لم تقرا لم یقرا لم تقرا لم تقرا لم تقرا لم تقرا لم تقرا لم تقرا لم تقرا لم تقرا ان کے اندر قوانین کیا اس حوالے سے نہیں آ رہے جو ہم نے ابھی پڑھے ہوئے تھے اس میں فائل آئے گا کار ان کار ان کار کار ان کار آنے کار ان کار اتانے کار آتن کار کار ان جی جیسے کہ کاری کاری ہو گیا اور کاریا جو کاریا جو ہے کاریا کا لفظ جسے ہم کاریا تو یہ جو ہے تو کاری ان کاری آنے کاری اونا کاری آنے کاری آتن اور مجھول اس اس مفول کیا آئے گا مکرو ان مکرو آنے مکرو اونا مکرو آتن مکرو تانے مکرو آتن اور اس کے اندر سے جو ہے ایک منٹ میں ذرا السلام علیکم اسکائپ اسکائپ کے کے اوپر اوپر بھی بھی دے دے دے دیں دیں دیں مائک مجھے تو مکرون مکروان اقرا تو یہ کیا افعل کے وزن پر گیا نا اقرا وہی جو اقرا بسم بسمزی تو اقرا اقرا اقرا اقرا لی اکرا انکرا آئی یکرا ان لے یکرا لی تک لی اور کیا آئے گا مجھول کیسے آ جائے گا ٹھیک ہے مجھول آ جائے گا لی مجھول اس کا آ جائے گا لی ٹکڑا لے ٹکڑا لے ٹکڑا ٹکڑا لے ٹکڑا لے ٹکڑا ٹکڑا ٹکڑا ٹکڑا نا ٹکڑا انا لی ٹکڑا آنے ٹکڑا انا کاری ہاں تو اصل میں کاری ان ہے نا کاری یون کاری یون یہ اصل میں کاری ان ہے نا کاری ان ہے ٹھیک ہے اور اس سے پھر کاری ہم جو کہتے ہیں کہ جی اس کو کاری ہم وہ پڑھتے ہیں کیا پڑھا جا سکتا ہے کہ نہیں پڑھا جا سکتا کاری یون پڑھنے کے حوالے سے ہاں پڑھا جا سکتا ہے کاری یون جوازی قانون وہاں پہ بھی لگتا ہے ایک جوازی قانون ہے وہ جوازی قانون ہے جو ہم نے نہیں پڑھا یہاں پر ارشاد شاد و کے اندر جو ہے وہ آ جاتا ہے ٹھیک ہے وہ جوازی قانون ہے تو کاری جن کاری جن کاری ان کو کاری جن بھی اچھا چار والا حمزہ چار والا جو ہے نا دیکھیں جو چار والا قانون کیا ہے حمزہ مفتوا ہو تو یون کاری ان کے اندر تو یہ چیز نہیں آ رہی نا حمزہ تو ذمہ والا ہے حمزہ کے اوپر کیا آ رہا ہے زما آ رہا ہے تو چوتھے والے پہ تو یہ چیز نہیں آ سکتی نا کسی یہ ان جو یہ والے ہیں نا اس میں سے کوئی بھی جاری نہیں ہو سکتا اس کے اندر ٹھیک ہے جی جو ہم نے قانون پڑھے ہیں ہاں بس یہی تو بات ہے ابھی تو آپ چار کو مکس کر رہے ہیں تو اگر ہاں، دس گیارہ پڑھتے گیارہ پڑھتے تو اس وقت کیا کرتے پھر اگر گیارہ قوانین پڑھتے تو پھر کیا کرتے تو پھر یہ حساب ہونا تھا اس لیے یہ جو ہے اب آ گیا جی ٹکڑا لے لی یوکرا پھر آئے گا لی یوکرا اور پھر نہیں کیسے آئے گا لا تکرا لا تکرا لا تکرا او لا تکرا ای لا تکرا لا تکرا انا لا تکرا انا لا تکرا آنے لا تکرا انا لا تکرا ان لا تکرا آنے لا تکرا لا تکرا ان لا تکرا ان لا تکرا ان لا یکرا لا یکرا لا یکرا لا تکرا لا تکرا لا اس طرح سارے گردان کریں گے ٹھیک ہے جی اس کے اندر جو ہے اس کے اندر جو ہم نے قوانین پڑھے ہوئے ہیں اس حوالے سے وہ کوئی اتنے وہ نہیں استعمال ہوتے اس لیے جو ہے اس کے اندر سے کوئی وہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے ہاں، یہ بھی ہو جائے گا ہو جائے گا یہ جی، کر لیجئے گا اس کو پھر باقی کل انشاءاللہ پھر ہم مختلف آ کے قاعدے شروع کریں گے اور اس کو اچھی طرح اس کی وہ کرنی ہے مختلف آ کے قاعدے انشاءاللہ کل ہم شروع کریں گے اچھا ایک اور اعلان سن لیں وہ یہ مجھے یہ بتائیں کہ وہ ٹائم جو بدھ اور جمعے کو جو ٹائم ہے آٹھ آٹھ دس سے لے کر نو بجے تک کسی کوئی اور کسی نے پڑھانا تو شروع نہیں کیا آٹھ دس سے نو بجے تک بدھ اور جمعے کو بس ٹھیک ہے پھر ہماری کلاس جو ہے بدھ اور جمعے کو اچھا بدھ اور جمعے کو کلاس ہماری اب اسی ٹائم پہ ہوا کرے گی ٹھیک ہے آٹھ دس سے نو بجے تک ہی کلاس ہوا کرے گی پورا ہفتہ ہی ٹھیک ہے پورا ہفتہ ہی ہماری کلاس آٹھ دس سے نو بجے تک کلاس ہوا کرے گی ٹھیک ہے اور دیکھ لیں گے جمعے کے دن اگر کوئی ترتیب بن گئی تو پھر یعنی رات کے وقت جو ہے نا اس ٹائم پہ یعنی یہ جمعے کے دن یہ جو ٹائم ہے گیارہ دس کے اوپر جو ہے نا پھر وہ اجرا کے کوئی ترتیب بناتے ہیں باقی کلاس ہماری اس نے چلے گی ٹھیک ہے ہاں یونیورسٹی کے اندر تھا وہ معاملہ لیکن وہ میرا کورس ہی جو ہے وہ بس کچھ مسئلہ بن گیا کچھ کورس کا ہی مسئلہ بن گیا تو وہ پھر اب نہیں میں جا رہا میں نہیں جا رہا اس کورس کے اندر پڑھانے کے لیے تو اس وجہ سے پھر وہ ڈراپ کر دیا اور اسی میں بھی اللہ کی طرف سے بہتری ہے میں بہتری ہے کہ تو اس وجہ سے پھر وہ میں نے اس کو وہ کورس کر دیا تو انشاءاللہ پھر انشاءاللہ شاء آٹھ دس سے نو نو بجے کلاس ہوا کرے گی اچھا جی اب ناپ کے سبق میں آ جائیں ناپ کے سبق میں آ جائیں سب کو بتا دیجیے گا باقی ساتھیوں کو بھی بتا دیجیے گا کہ اب درجمے کو بھی ایسا ہی ہوا کرے گا جی